سو شری گو نانک دیو پاشاہ تو لے کے کل یگ کے اوتار جتنے بھی اج تک یہاں ستگرو جگجیت تک وہ ایک جوت کام کردی آدل رہی ہے اپنے سمے نال بدل رہی ہے سو اتہاس ارد کر لگے ہاں بھائی تو ستگو پرتاپ سم سچے پاشاہ تھوڑا جہا اتہاس سرو کیتا ہے انہوں نے اپنی زندگی زندگی کنیا روح پرمیشر ملیا کنیا کا کرم کانڈ بدلیا کنیا چنگی زندگی دیتی آخر وہ سما اپنا بتیت کرن لگیا انہوں کا سما بتیت ہو گیا جی پچھلے گروا کا بتیت ہوں رہا ہے دو ہزار سولہ وکرمی ستائی وساخ سری جیون نگر تو تیاری کیتی ہے تیاری اس طرح نہیں کی دورے جاندے جی پھر مڑ آدھے ڈیری دیا نگر دیا سنگتوں اکتر کیتا ہے سریر کی صحت جہی ہے ٹھیک نہیں تے جوت بدل لگی ہے سگتا نا بھی سات سنگ جی میری ڈیوٹی بدل لگی ہے بڑی سیوا کی موجودہ ست گرو جنہیں وڈیا کا حکم کا حکم مننا ہے وہ اتنے رہ جاؤ جنا نہیں انہوں کا حکم مننا انہوں نے چھٹیاں نے میں وکھرے رہن کا کوئی کوئی پربند کر دینا مینو تھی کہہ کہ سچے کی کی نالے تے سیوا سیوا دی صفت کرتے ہیں بھائی جگیاسو نو پراپت میںاپتر ہے تے نالے ہو جنہ حکم منہ وڈیا کاٹے ست گرو پرتاپ جی جیون نگروں ہوگے ਸੱਦ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਆਇਆ ਸਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਅਟਕਾਵਣਾ ਏ ਇੱਥੇ ਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਣਾ ਏ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੇਰ ਦਾ ਪੀਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ میں میری تیاگ ادار نام جو کرے کرے سیوا سیوا لاہ دا اس پاونا ہوا جا جس نے وڈے کاکیا دا حکم من کے شکر مناونا ہے گرو دی آگیا نال ہو جے کر ستگرو دا من من دا نہیں کالی کال ساری کال جے کر کرے سوال دکھ لوگ لوگ پر ہی ایتھے رہے جس نے مٹے کا حکم من کے شکر منا انگ دا منگ سنگ ہویا سری چند لکھمی داس دور ہو گئے سیوا سار سی امرداس جی نے حکم رہ کے نورو نور ہو گئے سندر فل فل رہا رہے ستسگ رہے ਛਾਇਆ ਸਦਾ ਮਾਣਿਆ ਜੇ ਬੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋ ਜੀਵਨ ਹਾਲੀ ਲੋ ਜੀਵਨ ਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਦਰਸਾਵਣਾ ਏ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਣਾ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਰਣ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਨ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ وہ پانی نکلنا ہے پیشی ہوئی سد کنچیا ساری گل سنائی سیسن آیا رنگ رتڑے نے بینتی مکھو لائی کہ تینوں پیا پلاوا پانی سر میرے سائی ترک آ ترک نہ دستا کوئی تارے دس آئی

جتھے پانی پیونا ہے اوتھے زخمی دے پھٹ دے نال ملوی لا دیا کر کرسے گل لایا پریتم ڈبی ہاتھ فٹائی اور پانی نال ملم پی رکھی لوڑ پئی تے لائی دے ادا دا اپدیش دیندے ہوئے دا اپدیش ستا وساخ سری جیون نگر تو ترے تے ستائی وساخ دا وہ دن ہے سکھ اتہاس بابا ویر جی نرنگاواد والے جب شہید ہوئے سن بابا ویر سکھ راج کے سمے ایک وہ ہستی سن جنہوں گروا سمان پوجا جا رہا خالسا دربار کا باغی جہاں ہے وہ بابے ویر شرن لینا سی بابے ویر شرن لے کے بچ جاتا سا ڈریاں کا زمانہ انہاں ڈوگریاں نے کور کشی کشمیرا سنگھا مار سنگھ نو باغی قرار دے دے ہری جی بابے ویر سنگھ دی شرن چلے گئے ڈوگریاں ولو سنیا گیا بھائی اُنہوں لاہور پیش کرو نہیں تے فوج دی چڑھائی ہوئے گی یہ بڑی لمبی گل ہے آخر بابا ویر سنگھ جی وہ سن جنہ نے سیوا کی تھی اون والے بابے صاحب سنگھ دی والا بابا صاحب سگو سی جنہیں مہاراجا رنجیت سنگھ نو راج تلک دیتا سی مہاراجا رنجیت سنگھ بابے صاحب سنگھ نو دو جہان دا والی کہہ کے ہوں سی تے سر تے چور چلا سی بابا ویر سنگھ جی اس بابے صاحب سنگھ دی گدی تے سن کور کشمیرا سنگھ سنگھ تے سندھا والیا یہاں لی شرن چلے گئے انہ نے خالسا دربار نہ پیش کے نہ ادھر بھیجے انہوں نے ڈوگرا فوج چلی تو ادھر بابے ویر کو شام سنگ اٹاری والے کی فوج ساری کہ شام سنگ سردار جواہر سنگھ ہری نلوے کے پتر کی فوج ساری اطرن سندا والے کی فوج کور کشمیراس کی فوج ستارہ کا ہزار سورمہ لڑا یہاں نے ڈیرے سے پر انہاں کیا کہ پر انہاں دے سامنے ایسا ہاتھ نہیں چکنا یہ تا خالصہ دربار دے سیوک نے نہ حکم دیتا ہاتھ چکن نو بابا ویر سنگھ جی توف دے فہر نال شہید ہوئے یہ ستائی وساخ دا وہ دن ہے جس دن بابا ویر سنگھ جی شہید ہوئے سن تے پنجاب وچ تھائیں انہاں دے دمدمے نے جتھے جتھے بھی انہاں دے دمدمے نے اوتھے اوتھے ہی ستائی وساخ دا دن منایا جاتا ہے ناتھی جی سڈے لاگے وہ ٹورے نال ایک اٹھ برجی ہے چھوٹا جہا نگر اوتھے بھی یہ دن منایا جاتا ستگرو پرتاپ سنگھ سچے پاتشاہ کے چرنوں عرض نارد سی ستگرو پرتاپ سنگھ جی اس دیوان تے درشن دے کے رات چلے گئے سرسے سردار تیجا سنگھ دکھائے شہر دی جی، علاقے دی سنگت اکتر ہوئی دے چرنا تے سر چکایا انہاں درشن کیتا تے درشن کر کے عرض کر دے پانچ چاہیے تر چلے ہو سریر دی حالت جڑی ہے یہ بڑی کمزور جی ہے پتہ نہیں آنا بھی تو کدوں اگے الیکشن آ رہا ہے تے الیکشن وچ اسی کی دی صلاح لاواں گے کی دے حکم نہ ووٹاں پاواں گے تو ستگو پرتاپ سک سچے پاشا کی کہیں سنو اگلی دو ہزار سولہ سمت گیا وساخ ستائی پرتاپی جیون نگر دی سمپت سگل تجائی تیار دے پتلے بن کے ترے اگاری لڑ ست گور جگجیت سنگھ دے سنگت لائی ساری سنگھ سردار دے آ کیتا بسر شہر نواسی سنگت آئی درشن کرن تمام ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਤ ਵੇਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀਏ ਮੁਖੋਂ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਓ ਅਰਜ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਹੈ ਖੇਡ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਓ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੋ ਮੇ ست گور جگجیت سنگھ سائی ساری نشچا کروا کے سکھ دی رات بتا اگلے پلکے دلی دیگت چرنی لائی جر کور تور پی سب دلی دے نام ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸਤਗੁਰ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ ਪੁੰਨ ਸੁਭਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੰਕਟ ਟਾਲੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਿਆਰੀ ਲੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲਾਈ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰੇ ਸਾ بھائی ستگرو پرتاپ سچے پاتشاہ سال بچن بلاستے ترمسی جی کا اتہاس جا ست گرو پرتاپ جی ولا پروان ہوا ہے وہ جی لکھا ہوا ہے بھائی ستگو پرتاپ جی کہ لگے ابھی جہے آوازے بجا سی وہ اپنے بجا چلے آپ اگوں واستے تو سیا کا حکم رہنا ہے ہر رائے انہوں تو لینی ہے جی حکم کر نو کرو رات بتیت کی سویرے دلی پہنچ گئے دلی دیا سنگتوں بچن بلاس ہوئے دلی تو ترے سردار کیر سنگھ جی مان وہ کار دے آیا ہے وہ بھی سریر حالت ویختا ہے سری کالت کسی کی جیری بھی کمزور ہو جائے ان سجن متر سنہی پوچھتا ہے بھائی سریک حالت کمزور ہے کوئی پا و جائے سردار مان سنگ ست گرو پرتاپ سنگا چرم سیوک سہان پیار رکھنے والا سی یہ کیا پاشاہ سریرک حال دنوں دن کمزور ہوں جی ہے اگو کم کلے گا ست گور پرتاپ سچے پاشاہ کہ واقع کا سارے کام کرنے سمرتھ ہو گئے اگوں واستے کار وہ اختیار چلنی ہے شری بھنی صاحب آ گئے جیٹھ تہ ہار کا مہینہ دو مہینے بھائی صاحب رہے سیوا ہوں رہی گی لیکن سریر تا سریرک حالت جی ہے وہ دنوں دن کمزور ہوں جاتی ہے چیڑ تے ہاڑ گرمی پہ ساڑ تو پندرہ لوڑ لوڑی ہے جس اگے سب نوان ہر چیڑ چڑن کا لوڑ گیا جس اگے سب نوان اساڑ تو پندرہ تس لگے ہر تصدیلہ جنہ پاس ہاڑ کا مہینہ ادا کر کے دونوں تفتے مہینے ہیں ست گو پرتاپ سچے کیا سات سنگت جی دل کمزور ہے گرمی کہران دی پیندی ہے میں اے گرمی سہار نہیں سکتا اس کر کے میری می ہے کہ پہاڑ وچ جا کے زندگی دے چار دن بتیت کیتے جی دنوں مہاراج بیر سنگھ جی نو ست گرو جگجیت سنگھ جی نو انہاں دونوں بھیر سدیا ایس گول مندر وچ مہاراج بیر سنگھ جی دے آسر نال ٹول آ کے منجے تہ گئے موجودہ ست گرو جی نئے کھڑے سن ایک چوکی چی اشارا کر کے چوکی تٹھایا کہ میری صحت ہندی جیوں دن کمزور میں ہوں کام نہیں سنبھال سکتا میں چار گلا کرنے واسطے تین سدیا پہلی گل تو سب تہلی کہ سوا لکھ پاٹھ ستگو رام سنگھ جی درشن مت جڑے آربھے ہیں وہ پاٹھ تصا پورے کرنے نے کوئی مشکل آ جائے تھی کرنے آ کوٹیاں دیا چتیر کڑیاں وک جان تھی پورے کرنے ہیں وہ پاٹھ بنے لاؤنے ہیں یہ پہلا ہی ستگو پرتاپ سنگھ سچے پاتشاہ کا بچن سی تے تے موجودہ جی کے جل آ گیا سن سہ نہ سکے اٹھ کھڑے ہور جڑیاں چار گلا اور جی سمجھو کی ترن لگیا جہیا راہت کی وہ سارا کچھ ایس کبتاب لگے سمرن کراج بھیرو پر سر تڑیاں بڑی جمے والی آنیا ہے ایک گل نہ ہی کم گیا ہے اگلا پروگرام کم چلے گا مہاراج بی مہاراج جی ان کا ہردا بڑا نرمیا جس کر کے تھوڑے سریرک جیڑی صحت ہے سانو تو یہ کما پی ہے بھائی آن والا سما سڈے واسطے چنگا نہیں آ رہا تو جدو تھی آپ کہہ رہے ہو بھی آن والا سما ہے یہ بڑا خطرناک آنا ہے پارا آنا ہے تو پھر سہ سکتے ہیں ستگرو پرتاپ سنگھ سچے منڈی نو تیار سن کار سے بہ کے اتوں روانہ ہوئے کٹانی دے راہ سردار چندن سنگھ جی ٹراجیے انہوں بی سنت کور جی یہ بھنی صاحب آدھے راہ مل پائے کار روکی اہ بچن بلاس بےنت کیتے جنہ کا اج تک پتا نہیں کہ کن کیا بھائی کاکے میرا سنیا دیا جے جا کے تکڑا ہو کے رہے وہ آئے ستگو جی کو موجودہ ستگور آ کے ملے تو موجودہ ستگر کا یہ بیان ہے یہ بچن ہے بھائی چندن جیو جیوں میون سنیا دے گیا جہاں ستگر نے راہ چاہتا نہیں سنہے کی بل بخش کے کر دیا جیوں جیوں کہی گیا تیو تیو میرا من بلوان ہوں گیا میری اداسی دور ہوں گئی اس سنہیں نے ہی مینو اپنے پیروں تے کڑا کر دیا منڈی پہنچ گئے جدو ادھر پیچھے سنگتوں پتا لگا بھائی ستگرو سچے پاشا کی صحت بڑی کمزور ہے وہ منڈی چلے گیا کئی پریمی منڈی درشن گئے بیاہ دے کنارے پہ جڑی کوٹھی ہے اتنے دیا سی چکرورتی جی مہان لکھاری نام تاری پنٹھ کے پرانے بزرگ سارے انہوں جانتے ہیں یہ بھی گئے چکرورتی جی نے چرنا سر چکایا چکرورتی بڑے اداس چہرے لگے پادشاہ شریر کا حالت کی بنا لیجیے آن والا سما جڑا ہے یہ بتیت ہوئے گا سانو چھوڑا نہ دیا جائے اسی چاہنے ہیں تی ہزار سال دی عمر ہوئے ایک ایک سال ہزار ہزار دن کا ہو جائے پاتشاہ نامداری سنگت ساری چاہتی ہے ستگور سچے پاشا ربی رجا چلن کا اپنے آن والا چلے گا یہ چکر چکر چاہوان شان سی ست گرو پرتاپ سنگھا مہان سی آیا بن پریم دا پاتر کرن بدارہ ربی رجا دے اندر چلدا رہا رجا دے اندر اس رنگ نیارے جوڑ تو کا کے حالت سریر دی دل دلچل مچی سکھی دو سیر دی برہانے سخدائی جس دے بچنا دی تاریا ربی رجا دے دے دے اندر چلدا سنساریا اس رنگ نیارے نام تاری کر تد دی رات جی پور دے چر کمل میں سنت تو ساد جی تیر بنا ہو ساڈی دو ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚੜੀ ਦੀ ਕੱਟਿਓ ਲਡਾਰਿਆ ਪਾਵਰ ਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਪ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਪਾਵਰ ਤਾਰੇ ਸਤਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜੁਗ ਚਾਰ ਯਾਰ ਜਾ ਤਰਦਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਏ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ مل جائے جپ کے نام کرتاریا ربی رجا دے ادر چلتا سنساریا بڑا کاکا سب رکھے گا ہر دم ساری سنگت ہاتھیا سکھی سنمان ہے گرو گوبند سنگھ تو لے کے سن سنتالی ستالی جانا پیا پاکستان تے ہندوستان بنیا ادھر اجڑ کے سنگھ آئے پاکستان چوں کسے پہاڑی راجے نے بلاسپور راجے والے نے ایک سنگھ نو اپنے راج وچ بہن نہیں دیتا منڈی والے راجے نے جی آ کے جی آخیا تنڈی شہر بہت زیادہ نامداری نے اس منڈی والے راجے کا سنبند رہا ہے بڑا سکھی نا ستگرو پرتاپ سنگ جی سمے بھی سنبند سی آخر منڈی کی سنگت جڑی ستوگنی سی ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਸ ਇਸ ਕਵਤਾ ਕੀਤਾ ਸਤ ਮੰਡੀ ਪਰਵੇਸ਼ਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਕਲੇਸ਼ਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ سویر مرد جنانیاں لیتی ساری سیوا پہاڑیاں کر کے چاڑیاں والے چکی نہ لیتی ساری سیوا سنگتا سماریا گرو رکھ سی ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਰਿਆ ਕੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਗਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਲੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਰਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੋਈ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਮ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸਤਕਾਰਿਆ ਲੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਰਿਆ ਵੱਡ ਪਰ ਤਾਪੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਪੂਰਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਦਾਰਿਆ ਲੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਭਾਰਿਆ ਹਮਨ ਤੇ ਪਾਠ ਵਰਨੀਆਂ دیਵਾਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਚ ਫੇਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਆ ਪਾਰਿਆ ਜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਆ ਪਾਰਿਆ ਲੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਭਾਰਿਆ ਪਲੀ ਸਮਾ ਕੰਨੀ ਖਸਕਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਮਾਰਿਆ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੇ ਉਚਾਰ ਦੇ ਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਤੇ ਹੋਣਾ اخنڈ پاٹ چوپ دیا نیت نیم جنگ لا کے آخر سا مہینہ سارا ہی منڈی بتیت کیا پہلی بہادروں اتو واپس تیار ہوئے صحت بڑی کمزور ہو گئی ہے منڈی کی سنگت نکتر بچن بلاس کیخری دار آخری دار اداسی سگتا اکھا بھی اجو آئے آخر انہیں سر چکایا سچے پاشاہ اتوں ترے سچن بلاس پیار آئے مٹھی آئی ااسی چ سر چکایا سچے پاتشاہ اتوں ترے سی بھائی صاحب آ گئے گول مندر ڈیرا ہے تو اتنے جا کیس چلتے سی جیون نگر کے علاقے وچ زمین دے وہ بڑی لمبی کتھا ہے ورودیاں نے جڑے کیس رم کیتے سی ستگرو سچے پاتشاہ نے عدالت بیان دینے سی تے صاحب شری ستگرو پرتاپ سچے پاشا نے کہا بھائی میں جھوٹھی کچہری چ بیان نہیں دینے پیش نہیں ہونا اے نہیں پچھلے ستگرو بھی جدو کتے کچہری چ پیش ہونے کا آیا انہیں نہ کر دیتی اصا کچہری چ پیش نہیں ہونا اتے ورنٹ لے کے بھائی صاحب پولیس آئی سی ستگریوں کچہری پیش کرنے ستگو سچے پاشا جامع جوت تھوڑا جہا کا ہی فرق سی نا کہن لگے میں ملیش کی کچہری پیش نہیں ہونا جھوٹھی کچہری پیش نہیں ہونا شریر چڈ دینا پولیس بیٹھی ہے بھی کچھ صحت ٹھیک جان والی صحت ہو گرفتار کر کے لے جائیے ادھر بچن سی بھی میں جھوٹھی کچہری پیش نہیں ہونا جی اٹھویں پاشا لی چلے گئے اورنگزیب نے وارنٹ جاری کر دیتے بھی میرے پیش کیا جائے سریر کمزور ہو گیا بخار چڑھ گیا پولیس دیا کرمچاریاں ویخیا بھی اس حالت یہ پیش نہیں کر سکتے اِسی کل سی اگلے دن ہور کمزور تیسرے دن ہوخار چوتھے دن ماتا نکلائی آخر جمنا نے کنڈے جا کے شریر چڈا اسی طرح ہی ستگرو پرتاپ سچے پاشاہ اج سریر ہو ٹھلا اگلے دن پہدروں تک ستگرو پرتاپ سچے پاشاہ نے سریر چڈ دن پوتک سریر جہاں سی وہ تیاگ دتا جی سنگت کی دشا سی اس وجہ شری گرو ارجن دیو پاشا مارو دکھڑیاں لکھتے نے وہ کہ جس پیا آگے مر چلیے ترگ جیون سنسار تاکہ پاچھے تھی جدو کسی کا سجن متر پیارا یا ست گو تر جا سری چڈ کے ادو سنت جی حالت سیوکا دی مردے نال پیڑی ہو جاتی سو بےنتی کر رہے سا بھائی راتوں رات ٹیلی فون تے تارا پھریاں سور چڑھتے نو سگتا آنیا شروع ہو گیا پچھلے پیر تک ہزاروں کی گنتی میں چار چفیریوں سنگت نام داری گئی ورلاپ کردیا نے آخر ستگو پرتاپ سچے پاشا کا سسکار آورنیا کے کول ایک بےری کھڑی سی جی میں ہو بہت پرانیاں نام دھاریاں ویكھی ہے یہ بےری ایک سال پہلا ستگرو پرتاپ سچے پاشاہ نے كوڑ كلو كے كٹائی اپنے خونڈے یہ منتی کر کے موچے پوائے وہ ایک تھان دیتے حکم کیتا اے لکڑی میری مرضی تو بغیر کتے نہیں ورتنی جوں کہ کیوں پہ لے وہ دے موچے سال پر پی رہے وہ چیخا کمیں بنائی گئی سنگت ولاپ کم کیا ست گرو سچے پاشاہ ستگرو پرتاپ جی سی کا سسکار کیں ہوا یہ سارا کچھ ایسا کرتا ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸੀਰੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ ਚਫੇਰਿਆ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਚੀਰੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰਿਆ ਗੁਰੂਪੁਰ ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਦਾਰਿਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਦੇ ਪਕੜ ਕੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਚਦੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨਾ ਪੈਰਿਆ ਮਾਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੇਰ ਹੋਵੇ ਤੀਰ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੋ ਸਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਰਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤਾਜਦਾਰ ਸੀਸ ਸੀ ਨਿਰਦਨਾ ਦੇ ਭਰਦੀ ਪੰਡਾਰੇ ਤਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੋਮਣਾ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ شری وا جس دول سیا گروپ سینر آخری بداریا پیسی جس بھی شرن موردیا پہ گیا واپ لمیا ہی تن کے تج کے پرا آخری دیدار سارا سارا تے ہجوم ٹکیا ہور چلے مان سر سکیا کور پیاشا ہوئی مارو ماریا گرو دے سیو سریڑ آخری دیدار پیر کروا کے شنانیاں بستر سجام دے کر کے تیار گروپ آخری دا ہو گیا سدی نیت چا چڑھ کے سیڈی لا کے ٹھاکر دلیپ سنگ لو فر کے ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪੇਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ارتھی تیار ہوئی سازا نال کیرتن کردیا سنگت ستگر پرتاپھی وہ لا دے سریر جیڑا سا چیخا تریا ارد کی ٹھاکر جی ٹھاکر دلیپ سنگھ جی نو لمبو لایا چیخا مچن لگی سگتا فڑیا رہی بٹھیاں رہی کیرتن سہیل کا پاٹ کیا کڑاہ پرشاد کیا گیا سگتا نے اسنان کی کڑاہ پرشاد وتایا گیا وہ ورتارا ستگر چیخا بچ بھی پایا گیا ساری رات جن سنگت آئی ہوئی سی بھائی صاحب ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ چکرورتی بھائی وزیر سنگھ جی پنڈت گوپال سنگھ جی سارے حاضر سن انہوں نے رائے کی ہوں خالی آسن نہیں نہ رہنا چاہیے اس رائے جس رائے کے مہاراج صاحب سب تو اگے سن مہاراج بیر سنگھ جی نے اپنی اچھی آسن بچھایا بچھا کے حضرت کر کے ستگرو جگجیت سنگھ جی نے آسن سے بٹھایا

رس پری رسنا رسیلی بانیاں گل مٹی مانا مون ہاری ہے چکی آن ساری سنگ چکی آر ساری سن 萨里萨。 چل جی جامنے شکتی لے کے جی امردی جی پٹایا چ لکھا ہے رید بسے بانگ جو تین لوکر سوہے رد وسے اکیو سوئے رس تین ہی جاتو مکھوں اچرے امر گل رنگ راتو شکتیاں جوت دے نال اس جامے شکتی جمے ست گرو سچے پاشاہ ست گور جگجیت جی گریائی گدی تیٹھے ساری ربی شکتی جہاں سن انہوں نے پرویش کیا جیسے ورپا درشٹی کرتے نے ادا من شاط ہو جائے دو دن بتیت ہوئے دو دن تیسرے دن پسما قطر کی ارداس کی آ جڑی روپڑ والی نہر ہے اتر ستگرو پرتاپ سنگھ سچے پاشاہ نے ڈیرا جڑا بنایا سی جوانی عمر تے بڑا سما اتنے بتیت کیتا روپڑ دی نہر جڑا پانی آتا ہے ستلج ستلج کا وہ پانی ہے جس پانی کا صاحب گرو گوبند سنگھ نے امرت بنایا جس دریا کے پانی کا امرت بنا کے گرو گوبند سنگھ نے دسویں جامے بچ ستگرو پرتاپ سنگھ نے سکھی ساجی سی وہی پانی روپڑ کی نہر چاہتا چاہیے یہ کنارے تئیں کت کیتے اجم اس پانی چاؤن لگی ہے ست گرو پرتا سچے پاشاہی سنتا ਜੋ ਤੋ ਹੈ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਗੁਰੂ ਹੋ ਬੈਠਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਪ ਦੇ ਪਏ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜੋ ਲਾਂਬੂ ਜਿਉ ਜਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦਾਮੀ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚੱਲ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਣੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੀਰਜ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਬੀਬ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਬੀਬ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਏ ਉੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸੇ ਮਿਲਾਏ ਮਨ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ

ਸਿਫਲ ਪਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਣ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਪਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਉਸ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਏ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਖਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਰ ਉਰਾਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ سی اس دے نال سانج سی ادلا دی اس دے نال سانج سی عدل دی اے سمائے دے پیاراں دا اس دے پرواہ وچ رل جانا سی انتے دے انترا د